یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو مدنی منان کا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی پر کا نہیں میری چامی پر کی ڈور بھی نہیں پر میں قسم خدا دی کھانا مینو سو تیرا تو سب کچھ میرا میرا تو سب کچھ کچھ ہی کہہ دو میرا تو سب کچھ میرے نہ گچ بچ کے سب نے کہنے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا اور سہارے نے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں چلے اسی کے چراغ مجھ میں سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں چلے اسی کے چراغ مجھ میں اثاثہ ہے کل کو چاہ ہی کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ ایک ہاتھ کھڑا کر کے ذرا اس گل کا اظہار رال کے کرو میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ اسی کے قدموں میں راہ میری اسی کے قدموں میں راہ میری اسی کی پیاسی ہے چاہ میری اسی کی مجرم میری خطا ہے اسی کی رحمت گواہ میری اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے میرا سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی میری منزل بھی ہم سفر بھی وہ سامنے بھی پسے نظر بھی وہی مجھے دور سے پکارے اسی کی پرچھائی روح پر بھی وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو میں اس کی مٹھی کا ایک جگ وہ میرے اندر کی روشنی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی کا دے اور سہارے نے پر میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میلاد النبی ازل کے چہرے پہ نور ازل کے چہرے پہ نور اس کا ظہور عالم ظہور اس کا ظہور عالم ظہور اس کا خود اس کی آواز گفتا ہے حق خود اس کی تنہائی دور اس کا بہت سے عالی مقام آئے خدا کے بعد اس کا نام آئے بہت سے عالی مقام آئے خدا کے بعد اس کا نام آئے پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ اولی ہے وہ آخری سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ مجھ سے بار عمل اٹھے گا نہ اس بھی کوئی ساتھ دے گا اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا خدا سے میرا ایک کے حق کے ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہو خدا سے میرا نبی کہے گا خدا سے میرا کہ سیاہیاں داغ صاف کرتے اسے بھی معاف مواف کرتے سیاہیاں داغ صاف کرتے اسے بھی معاف مواف کرتے یہ میرا عاشق ہے بارسی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ لکھی مظفر وارسی صاحب نے لیکن میں اپنی اپنے سلسلے کے حوالے نہ اپنی گل کر لگا نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ اس بھی کوئی ساتھ دے گا اگر کہے آہیاں داغ صاف کر دے اسے بھی مولا مواف کر دے یہ میرا عاشق ہے قادری ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ ہے میرا تو سب کچھ میرا کون سا نبی کیسا نبی میرا پیمبر عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے بشر نہیں عظمت بشر بشر نہیں عظمت بشر ہے تو جیڑا میرے آقا نو اپنے ورگا کہندا ہے او دے واسطے کہ وہ رحمت للعالمین میرے آقا نو اپنے ورگا کہن والیا وہ رحمت للعالمی اور تو سرا پا بغزو کی وہ رحمت للعالمی اور تو سرا پا بغزو کی پھر کس طرح آئے یقین تو بھی بشر وہ بھی بشر تو بھی بشر وہ بھی بشر اپنے ورگا کہن والیا تو شر ہے وہ خیر البشر اللہ تو شر ہے وہ خیر البشر تو شر ہے وہ خیر البشر شخصا کہاں ہے خیر شر ہے فرق ان میں کس قدر تو بھی بشر وہ بھی بشر تو بھی بشر وہ بھی بشر تو رینگتا ہے خاک پر رینگتا ہے خاک پر اور عرش پر ان کا گزر تو رینگتا ہے خاک پر اور عرش پر ان کا گزر اب دل میں خود انصاف کر تو بھی بشر وہ بھی بشر تو بھی بشر وہ بھی بشر اب تجھے کیا کرنا چاہیے ہٹ تھرمیوں کو چھوڑ کر مووی تے مووی تے پہنچ ہی جاندی ہوندی ہے پاوے ایتھے کوئی نہیں بیٹھا ہٹ دھرمیوں کو چھوڑ کر تو کے تکبر توڑ کر کہ دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر وہ نور حق اور میں بشر بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم پیغمبر عظیم تر ہے عظیم تر ہے عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر